یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے عروہ بن زبیر سے روایت کی کہ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی عامر کے حلیف تھے انہوں نے جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی تھی انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین بھیجا تاکہ وہاں کا جزیہ لے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اہل بحرین سے صلح کی تھی اور علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر امیر مقرر کیا تھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے مال لے آئے انصار نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر سنی تو وہ سب صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر لی واپس ہوئے تو وہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اللہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو مسکرا دیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم لوگوں نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بجا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ اور اس کی امید رکھو جس سے تمہیں خوشی ہوگی اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں کہ تمہیں اس سے نقصان پہنچے گا لیکن مجھے تم پر اس بات کا خوف ہے کہ دنیا اسی طرح تم پر کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی پھر تم اس میں سے ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے جس طرح ان لوگوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا اور یہ تمہیں بھی تباہ کر دے گی جس طرح اس نے ان کو تباہ کر دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو پچیس